بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم الدرس الخامس و پانچوہ سبق المدرس و استاد استاد اور طلبہ کے درمیان سٹوڈنٹس کے درمیان یہ مکالمہ ہے ڈائلاغ ہے من فتح باب الفصل کلاس روم کا دروازہ کس نے کھولا ہے حامد حامد انا فتحتو ہوں میں نے اسے کھولا ہے ومن فتح النوافذہ اور کھڑکیوں کو کس نے کھولا ہے اور یا ترجمہ کریں گے اور کھڑکیاں کس نے کھولی ہیں انا فتختہ میں نے انہیں کھولا ہے من کسر ہاضل مکتبہ اس میز کو کس نے توڑا ہے انت یا ہاشم کیا تم نے توڑا ہے اسے اے ہاشم ذرا زور دے کے کہیں گے انت کثرتا ہوں یا ہاشم لاں کثر تو ہوں جی نہیں یقیناً میں نے تو اسے نہیں توڑا اور رجا زکریہ و حمزت و عثمان من مکہ تھا کیا زکریہ اور حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس آ گئے ہیں لا مارا جاؤ جی نہیں وہ واپس نہیں آئے یا استاد خاراج طلاب الجدود و رحاب المدیری نئے طلبا نکل گئے ہیں اور وہ مدیر کی طرف گئے ہیں المدرس استاد افہم تدرس یا تلحت طلحہ کیا آپ سبق سمجھ گئے ہیں نعم جی ہاں فتح تو فہم میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے بتایا یا فیصل اے فیصل کیا آپ نے جوابات لکھ لیے ہیں لا ما تو میں نے انہیں نہیں لکھا ہے کس لیے ما اس لیے کہ میں سوالات کو نہیں سمجھا ہوں یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ میں سوالات کو نہیں سمجھ سکا ہوں یا سوالات مجھے سمجھ نہیں آئے ہیں احفظ کا سورت الفجر یا ابراہیم ابراہیم کیا آپ نے سورہ فجر یاد کر لی ہے نعم جی ہاں حفظ تو ہاں وہ حافظ تو سورت تین ایزن میں نے اسے یاد کر لیا ہے اور میں نے سورہ تین بھی یاد کر لی ہے تمارین و مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب ان الاسلطلآتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے این رحابت طلاب الجدود نئے طلبہ کہاں گئے ہیں رحابو المدیری افاہیمہ طلحہ کیا طلحہ نے سبق کو سمجھ لیا ہے نعم ناہم درسا جیدن اس نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے سورت حافظ ابراہیم ابراہیم نے کون سی صورت یاد کی ہے حافظ سورت الفجری و سورت ایضا من فتح النوافذ کھڑکیاں کس نے کھولی ہیں یا کھڑکیوں کو کس نے کھولا کس نے کھولا فتح سبق کے مطابق کھڑکیوں کو کھولنے والا ہے علی الفصلہ یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فتح علی الفصلہ علی نے کلاس روم کھولا کلاس روم کو کلاس روم کا دروازہ حامد نے کھولا ہے سبق کی روشنی میں اس لیے یہ جملہ غیر صحیح ہوگا اور یہاں کراس کا نشان لگے گا مہاراجا زکریہ و حمزہ تو عثمانوں میں مکہ تھا زکریہ اور حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس نہیں آئے اور جی ہاں سبق کی روشنی میں وہ واپس نہیں آئے ما کتب فیصل الاجوبہ تا یا اصل میں یوں ہے ما کتب فیصل الاجوبہ تا ملا کے ما کتب فیصل الاجوبہ تا لئنہو ما فہم الاسئلہ تا فیصل نے جوابات نہیں لکھے اس لیے کہ وہ سوالات کو نہیں سمجھا یا نہیں سمجھ سکا جی ہاں یہی بات ہے صبح کی روشنی میں ما کتب فیصل الاجوبہ تا لئنہ کلمہو مقصورا فیصل نے جوابات اس لیے نہیں لکھے کہ اس کا قلم ٹوٹا ہوا ہے نہیں ایسی ایسی بات بات نہیں نہیں تھی ہے اس کا قلم ٹوٹا ہوا نہیں اسے سوالات ہی سمجھ نہیں آئے تمرین رقم مشق نمبر تین تعمل تو آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے القرآن قرأ طالب القرآن تو شارب الضیف وحیف مہمان نے قہوہ پیا الدرس كتب المدرس الدرس استاد نے سبق لکھا الباب فتحت الباب آمنہ نے دروازہ کھولا کرا طالب القرآن میں کرا فعل ہے طالب فائل ہے اور القرآن مفعول ہے عام مفعول کو مفعول بھی کہا جاتا ہے تمرین رقم اربعہ مشق نمبر چار این الفائل والمفعول به فائل اور مفعول کو یا کہہ لیجئے فائل اور مفعول بھی کو متعین کیجئے پھر جمل آتی آتی آنے والے جملوں میں و خب واحدن ایک لائن لگائیے تحت الفائل فائل کے نیچے و خبر اور دو لائنیں رکھیے یعنی لگائیے تحت المفعول بھی مفعول بھی کے نیچے آخرہ کل آخرا کل ہوما شکل یشکل شکل دینا یعنی حرکات لگانا اور حرکات لگائیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے آخری حرف پہ یعنی اگر پیش آنی ہو تو پیش لگائیے اور اگر زبر آنی ہو تو زبر لگائیے کسر طفل القلم بچے نے قلم توڑا غسلت آمینت المندیلا آمینہ نے رومال دھویا اکلا اسامت العنب اسامہ نے انگور کھائے و زوجت الموزہ اور اس کی بیوی نے کیلے کھائے الموز کیلوں کو کہتے ہیں شاربت البقرت ملا کے پڑھیں گے شاربت البقرت الماء گائے نے پانی پیا حافظ حمزت القرآن حمزہ نے قرآن یاد کیا وربت فاطمہ تو فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا قتل الرجل الحیات بالحجر آدمی نے سانپ کو پتھر سے قتل کیا مارا ہلاک کیا بلال الاذان ملا کے یوں پڑھیں گے سامع بلال وذهب الى المسجد بلال نے اذان سنی اور وہ مسجد گیا كتب المدرس الدرس على تھی استاد نے سبق لکھا بورڈ پر استاد نے بورڈ پر سبق لکھا فتح البال الدکانہ فر سعت بکال دکاندار پرچون فروش دکاندار نے دکان کھولی فی الساعت الثامنہ آٹھ بجے اب دیکھیے ان جملوں میں سب سے پہلے جملے میں اکتف الفائل ہے القلم مفعول ہے پھر آمینہ تفائل ہے المندیلا مفعول ہے اُثامت فائل ہے النابا مفعول ہے زوجۃ ہو میں زوجہ تو فائل ہے الموزہ مفعول ہے البقار فائل الماء مفعول مقول فائل القرآن مفعول فاطمہ طفائل بن طا حاء بنتا مفعول الرجل فائل الحیت مفعول بلال فائل الاذان مفعول المدرس فائل الدرس مفعول البقال فائل الدکان مفعول مشق نمبر پانچ اکمل الجمل العتی آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے بکلمات مناسب اطن مناسب الفاظ کے ساتھ وضبط وبط یضبط وبط یضبط دونوں طرح استعمال ہوتا ہے وضبط بھی کہہ سکتے ہیں اور وضبط ہا بے اور انہیں ضبط کیجئے شکل کے ساتھ یعنی حرکات ان پہ حرکات لگائیے من فتح مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کس نے دروازہ کھولا من فتح غسلت اختی کہہ سکتے ہیں غسلت اختی ابا میری بہن نے کپڑے دھوئے یا غسلت اخت الملابس بسا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں غسلت اختی الملابس بسا نمبر تین قطل الحب بالعصا آدمی نے لاٹھی کے ساتھ شام کو مارا شاربہ یوسف القا ہوا تھا کا بل مدرسہ خبزا ہے یہ اکالت اکالت سعاد القبا سعاد نے روٹی کھائی کورا ات القرآن میں نے قرآن پڑھا آسمعت الاذان یا حمزہ تو اے حمزہ کیا آپ نے اذان سنی فتح تاجر الدکانہ تاجر نے دکان کھولی خراج الطلاب من الفصل طلبہ کلاس سے نکلے مشق نمبر چھ اجعل بنائیے کلن ہر ایک کو من الکلمات الآتی آنے والے الفاظ میں سے مفعولا بہی مفعول بہی بنائیے یعنی استعمال کیجئے وضبط آخرہا اور ان الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات لگائیے القرآن سمعت القرآن القہوت شارب الرجل القہوت التفاح اکلت البنت التفاح الباب فتح فتح الولد الباب الدرس الدرس الدرس كتب المدرس يقرأ الطالب الكميس غسلت أخت الكميس یا غسلت آمنة الكميس نمبر سات تأمل دو آنے والی مثالوں کو پڑھیے پہ غور کیجئے الطلاب ذهبوا الملعب ذهب الطلاب الى الملعب الطالبات ذهبنا الى المكتبة ذهبت الطالبات ملا کے پڑھیں گے ذهبت الطالبات الى المكتبة دیکھیے یہاں نمبر ایک جملہ اسمیہ ہے اور اس کے نیچے جملہ فیلیا نمبر دو جملہ اسمیہ ہے اور اس کے نیچے جملہ فیلیا جملہ اسمیہ میں جو فیل ہوتا ہے وہ فائل کے وہ اسم کے مطابق استعمال ہوتا ہے جبکہ جملہ فیلیا میں اگر فیل کا فائل اس کے سامنے اس کے آگے موجود ہو یعنی ظاہر ہو ضمیر کی صورت میں پوشیدہ نہ ہو تو فیل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے مشق نمبر آٹھ قدم الفعل فی الجمل الآفی فیل کو مقدم کیجئے یعنی پہلے لائیے نیچے آنے والے جملوں میں اسم اسم پہلے ہے کو بعد میں لے جانا ہے اور اسم کے بعد استعمال ہونے والے فیل کو پہلے لانا ہے یعنی جملہ فیل یا بنانا ہے آنے والے جملوں میں فیل کو پہلے لائیے کما ہوا موضح اللہ مثالی جیسا کہ وہ وعدے کر دیا گیا ہے جیسا کہ اسے وعدے کر دیا گیا ہے مثال میں الاولاد ال شارب القا ہوا تھا شارب ال اولاد ہوا تھا فیل کا فائل جب ظاہر ہو فیل کے بعد موجود ہو تو فیل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے الناس سمع الاغانا سمع الناس الاغانا الطلاب کتب الاجوبتا طلبہ نے جوابات لکھے کتب الطلاب الاجوبتا الطالبات دخلنا دخلنا الفصل دخلت الطالبات ملا کے پڑھیں گے دخلت طالبات الفصل المدرسون خرجوا من الفصول اساتذہ کلاسوں سے باہر نکلے خرج المدرسون من الفصول زملائی رجعوا من مکہ میرے ہم جماعت مکہ سے واپس آئے رجع زملائی من مکہ اخواتی غسلنا القمصانہ میری بہنوں نے کمیزیں دھوئیں غسلت اخواتی الکمسانا ملا کے پڑھیں گے غسلت اخواتی الکمسانا اتجار فتح الدکاکین تاجروں نے دکانیں کھولی فتح تجار الدکاکین الطبیبات ذہبنا الى المستشفى ڈاکٹر ہسپیٹل گئیں ذہبت الطبیبات ملا کے پڑھیں گے ذہبت الطبیبات الى المستشفى الطلاب فهم الدرس طلبہ نے سبق سمجھ لیا یا طلبہ نے سبق کو سمجھا فاہم الطلاب الدرس نمبر نو تعمل الامثلة الآتیہ آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے خرجت طلاب وذهبوا طلبا نکلے اور چلے گئے قرأت اللاب وكتبوا طلبا نے پڑھا اور انہوں نے لکھا اکل الناس وشربوا لوگوں نے کھایا اور انہوں نے پیا کون جملن مثل هذه اس طرح کے جملے بنائیے مستعملن استعمال کرتے ہوئے الفعلین الواردین فی کل تمرین ومستعینا بالکلمات اللتی بین قوسینی استعمال کرتے ہوئے ان دو فعلوں کو جو وارد ہوئے ہیں ہر مشق میں ومستعینا اور مدد حاصل کرتے ہوئے ان کلمات کی جو دو بریکٹس کے درمیان ہیں داخلہ جلسہ دخل الطلاب وجلسوا دخل الطلاب الفصل وجلسوا ضرب قتل ضرب الأولاد الحية وقتلوا قرأ فهم قرأ الطلاب الدرس وفهموا سمع سمع ذهب الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد نمبر كون جملا مستعملا الكلمات الآتية جملے بنائیے استعمال کرتے ہوئے آنے والے الفاظ کو اکالا اکال الولد الطعام غسل غسلت کارا ضروری نہیں ہے کہ پہلا فیل ہی ہو فیل کا پہلا سیگا ہی استعمال کیا جائے کارا سو آپ کرا اتو بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا جملہ بھی کارا ات الکتا ابا کارا ات القرا اگر کارا ہی کا بنانا ہے تو کہیں گے کارا طالب الدرس کتب الاولاد کتب الدرس یا کتب الاولاد الدرس ضرب ضرب الأولاد الحية وضرب خالد حامدا قتل قتل السارق المسافر دخل دخل الولد الغرفة دخل بغیر فی کی پرپوزیشن کے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فی کے ساتھ بھی چنانچہ داخل الولد فی الغرفت بھی صحیح ہے اور داخل الولد الغرفت بھی صحیح ہے خرج الطلاب من الفصل حافظ الطالب القرآن شارب الطفل اللبن فهم الطالب الدرس سمع الناس الأذان نمبر گیارہ تمل مائی علی غور کیجیے مندرجہ ذیل پہ من فتح الباب انا فتح تو ہو منفتح ال انا فتح تو اس کے لیے ہو کی زمین استعمال ہو رہی ہے النوافذ کے لیے ہا کی اس لیے کہ النوافذ معنف ہے النافذ کی جمع ہے جس جمع کا واحد معنف ہو وہ جمع بھی کیا استعمال ہوتی ہے معنس خا اس کے آخر میں گولتا نہ ہو اور ویسے بھی ان وافیدہ چونکہ جمع مکسر ہے جمع مکسر غیر عقل اس لیے اس کے لیے ہا معنس کی زمین استعمال ہوگی الکلمات الجدیدہ تمہیں الفاظ العنب انگور الموضوع کیلے الموضوع واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح العنب واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے التین انجیر الفجر فجر جواب کی جمع اجوبتن سعال کی جمع اسئلتن البقال دکاندار پرچون فروش لاٹھی حیتن سانپ اس کی جمع حیاتن سمع سنا سمجھا پیا دعوانا رب